كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جیسا کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر آج ہم نے تمہیں کعبہ بطور قبلہ عنایت کیا ہے اور شریعت اسلامیہ جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہم نے اس سے پہلے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہیں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں بے مثال تربیت کے ذریعے تمہیں دینی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں نیز وہ تمہیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے اور جو انسان کو دنیا و آخرت میں بلند و بالا کرتی ہیں ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرتے رہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو امام احمد اور امام بخاری نے ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں الحدیث اور امام مسلم نے ابو سعید خدری اور ابو رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے فائدہ ذکر الہی صرف تصویح و تحلیل اور تمہید و تکبیر میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے ان کی گفتگو ان کا امر و نہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات احکام و افعال اور وعد و وعید کے بارے میں ان کی حدیثیں ان کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا جنت کی رغبت دلانا اور جہنم سے ڈرانا ان کی خاموشی سب کچھ ذکر الہی تھا وہ ہر وقت اور ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور سفر و حضر میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے انتہا ذکر الہی کے وہ طریقے اور وہ حرکات و سکنات جو گمراہ صوفیہ نے ایجاد کر لیے ہیں جن کا ثبوت صحابہ اکرام تابعین اعظام اور امہ اکرام سے نہیں ملتا بدترین بدعت ہیں انہوں نے سما کے نام سے اپنی محفلوں میں رقص و موسیقی کو داخل کر دیا اور مسلمانوں کو قرآن سننے اور سنانے سے روک دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جمع ہوتے تھے تو ان میں کا ایک قرآن پڑھتا تھا اور باقی لوگ سنتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے ذکرنا کرنا رب بنا کہ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ چنانچہ وہ قرآن پڑھتے اور عمر سنتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا تلا علیہم آیا الرحمن خرو سجدا و بکیا جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں مریم آیت اٹھاون ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منہ جلود اللذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ کہ اللہ نے سب سے اچھی حدیث نازل کی ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں پھر ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں الزمر آیت تیئیس معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا ذکر الہی کے صحیح طریقے ہیں وہ تسبیحات جن کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا مثلا پالتی مار کر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور دعویٰ کرنا کہ اللہ کا تصور دل و دماغ میں بسایا جا رہا ہے حق ہوا کہ نعرے لگانا دل پر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانا حلقے بنا کر بیٹھ جانا اور سری یا جہری ذکر میں بزو میں خود مشغول ہونا یہ اور اس قسم کے افعال و حرکات کا مشروع ذکر الہی سے کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس کا ثبوت ہماری شریعت میں نہیں ملتا وہ مردود ہے چاہے وہ کوئی عقیدہ ہو کوئی نظریہ ہو کوئی قول و عمل ہو اور چاہے ذکر کے خود ساختہ طریقے ہوں سبھی کچھ مردود ہے اگر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر کوئی شخص زندگی بھر مراقبے میں بیٹھا رہ جائے اور اس ذوم باطل میں مبتلا رہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے لیکن اس کے اس عمل کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا تو اس کی ساری محنت بیکار ہے بلکہ قیامت کے دن وبال جان بن کر اس کے سامنے آئے گی